اکبر منجو جوان اکبر من اکبر بڑے جوان جبان من جوان اکبر منجو جبان اکبر مانے بھت جانو جبان کے قربانی گے مانو جبان بڑے جوان جبانے من جوان اکبر من جوان اکبر من جوان اکبر من جوان پر من جوان پر سال اٹھار و کیا بن کے قیامت آیا چاند سے سینے پہ پردیس میں نے کھایا ہے کہاں تک میں سنا بول کچھ تو میری جان پر من جوان پر من جوان پر من جوان پر من بڑے ماں باپ کی آنکھوں بھی نائی میری آس گئی تجھ کو کوثر کی طرف لے کے تیری پاس گئی میں تڑپتی ہوں میری رات جان بڑے من زبان بڑے جوان جو من جوان بڑے من جوان بڑے ماں بس سے کیا تھا جو چلے تھے گھر سے لوٹا ہوں گا بہت جلد میں تجھ سے ملنے ڈھونڈتی ہے وہ بہن تیرے قدموں کے نشان بڑے من جوان بڑے من جوان بڑے من جوان اکبر ماں تم کو اٹھارہ برس نازوں سے جس نے پالا وہ پھوپھی بیٹوں سے بڑھ کر تمہیں جس نے چاہا کہتی ہے لوٹ کے آ ہو گیا جوان پر من جوان پر من جوان پر من جوان پر بڑے من ہاں، کسی نے نہ سوتا ہے تو لگتے جگر تیرے بن زندہ نہ رہ پائے گی تیری مادر اس کے ہاتھوں میں رسن جس کا ہو لال جوان جوان پر من جوان پر من جوان پر من

کرتا ہے کرتی ہے ماتم اس کے پھول روتے ہیں نئے پہ جناب شبیر پائے سجاد کے ہیں اب نو نا بڑے من جوان بڑے من جوان بڑے من جوان پر من جوان پر ماں ماں کے ارمان تیرے ساتھ ہی سوئے بن میں تو نے سینے پہ سنا کھائی کچھ ایسے رن میں رویا رے ہان قلم لکھ کے لہرا کا بیان پر من جوان پر من جوان پر من جوان پر من جوان پر من جوان پر من جوان جوان من جبان ماں